حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات الفطر کی ادائیگی کا حکم زکوٰۃ کی فرضیت اترنے سے پہلے دیا تھا جب کی فرضیت نازل ہوئی تو نہ آپ نے اس کا نیا حکم دیا اور نہ اسے منع فرمایا ہم اس صدقہ فطر کو ادا کرتے رہے امام ابو عبد الرحمن نزائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عمار کا نام عریب بن حمید ہے عمر بن شرحبیل کی کنیت ابو میسرہ ہے سلامہ بن کوہیل نے اس حدیث کی سنت کے بیان میں حکم کی مخالفت کی ہے لیکن حکم سلامہ بن کوہیل سے زیادہ سکہ ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نو